بلکہ سلام سلاموں پڑھ لیں اللہ اللہ صلی اللہ علامۃم صاف سجال الحسن صحیح اللہ صاحب سات دفعہ پڑھ لیں اور دوسرے لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں ہم لوگ نہ تکلیف پہنچائیں ہمارا تعلق اللہ والوں سے ابرار بندے وہ ہوتے ہیں جن جو جن کی ذات سے کسی سے چوٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے دوسرے لوگ رانگ سائڈ آ رہے ہیں ہم لوگ کوشش کریں صحیح سائڈ پر آئیں اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی بھی سارے اللہ کے بندے الفلق و یاد اللہ ساری مخلوق اللہ کی یاد ہے تو حب الفلقی اللّہ منا اس میں حب الفل مخلوق کا سب سے احب وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رہتا ہے یہ تو سارے کراچی والوں کی بات ہوگی پھر اپنی بیوی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے سب سے پہلے میں اشار سناؤں گا اپنے پیارے شیخ شیخ اللہ رومی زمانہ مجدد زمانہ حضرت شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ العلیہ اشار یہ حضرت والا کے سفر بنگلہ دیش کے اشعار ہوئے کیونکہ ہم لوگوں کا بنگلہ دیش سے بھی زبردست گہرا تعلق ہے ساری گڑیاں وہیں جا کے مل رہی ہیں حضرت والا حضرت شاہ حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب جامع الرقاظ مالیہ جو ہمارے دادا شیخ ہیں شیخ کے بھی شیخ اور حضرت والا رحمۃ اللہ کے عاشق تو حضرت والا ہمارے رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش اکثر سفر فرماتے تھے تقریباً ہر سال کبھی سال میں دو دفعہ کا تو حضرت والا حضرت مولانا شاہ ابرال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب بنگلہ دیش کا سفر ہوا تھا تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار اس پر لکھے تھے در مزہ محیط سننا قطب العارفین مخدومی و مرشدی و مولائی حضرت اقدش مولانا شاہ ابراز حق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں اس کی مدہ میں یہ اشعار ہے شفر بنگلہ دیش آج صبح کی مجلس میں علی اختر صاحب نے پڑھے تھے بڑے اچھے لگے ماشاء اللہ ہمارے پڑھے یہاں بھی پڑھتے تھے بہار آئی بہار آئی جان فضا بہار آئی بہار آئی بہارے جا بنگلہ دیش میں خوشبو اشرف کو سبالائی کے آخری خلیفہ تھے حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ بنگلہ دیش میں خوشبو اشرف آ رہی حضرت مولانا شاہ صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو آ رہی کہ بنگلہ دیش میں خوشبو اشرف کو سبالی بیان سنت نبوی سے بنگلہ دیش روشن ہے بیان سنت نبوی سے بنگلہ دیش روشن و شوشن ہے یعنی خوشبوئیں کیا بیچنی ہے سننا کیا آگے یہ تو مثال دی ہے اچھا، شاعر جو نا مثالیں دیتا ہے کہیں کہیں نشری کہیں ریحان و شوشن ہے ارادہ کچھ اور کا بیان کرنے کا مگر آپ کی سچی طلب یہ سب حضرات آئے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگ آگے ماشاء اللہ آپ حضرات رات بیچی یقین نہیں تھا کہ آپ کو تشریف ہوئے اور دوبارہ رحمۃ اللہ منع فرماتے ہیں کہ بار بار داڑھی سے ہاتھ نہ لگائیں تو نماز میں ہوئی عادت رہتی آپ کو تو یاد نہیں ہوگا آپ کی جدہ میں بھی آتا تھا پھر آگے فرماتے ہیں شب تاریخ روشن ہو گئی انوار سنت سے سبحان اللہ شب تاریخ روشن ہو گئی انوار سنت سے جسے دیکھو وہی مشہور ہے اذکار سنت سے جسے دیکھو مدر سے ایک منٹ کے اور یہ انوار سنت کے مدر سے ایک منٹ کے اور یہ انوار سنت کے جہاں میں عام ہو جائے یہ سب گلزار سنت کے میں یہ سب سنت کے مدرسہ رکھنا کی کتاب ہے ماشاء اللہ ہر جگہ پڑ جائے گی تیری تقریر سے بادل چھٹے ظلمات بدعت کے تیری تقریر سے بادل چھٹے ظلمات بدعت کے ملے ہیں طالبوں کو ہر طرف لمحات سنت کے ملے ہیں طالبوں کو ہر طرف لمحات سنت کے آگے بڑا زبردست ہو العزمی تیری دیکھی برائی کو مٹانے میں میرا اول رسمی اور ہمیں یہاں بیٹھا نہیں گیا کیا گیا الحمد للہ سب سے پہلے تو اپنے پیارے والد صاحب دام اللہ کماریاں درد والا خلیفہ کی حضرت آصف کمال صاحب دام القانیہ کو فون کیا ابھی اس وقت لوگ باول پور کے سفر پر ہیں ان سے دعائیں لی پھر انہوں نے حضرت شاہین اقبال اثر صاحب دار کا دالی کو فون دے دیا میری خوش قسمتی میں نے ان سے کیا کہ حرض کیا کہ میں تعین کے لیے کے لیے حاضر جا رہا ہوں حاضری کے لیے آپ دعا فرما دیجیے شاہین اقبال اثر صاحب کا القادی سے دعائیں نہیں کرایا اس سے پہلے صبح کے وقت اپنے پیارے محبوب خرش حضرت والا حضرت شاہ محمد صاحب زام کا والے سے بھی دعائیں کر کرا رہا ہوں کہ وہاں اصل صاحب زام کا والے نے فرمایا تھا کہ یہاں بیان کر دینا یہاں دعائیں تو گی دعائیں سب کی دعائیں لے کے لیتی یہاں بیٹھا ہوں بڑے اگر آج حکم فرما دیتے ہیں تو ہم لوگ حاضر ہو جاتے ہیں تو فرما رہے ہیں پر ماں کسی کا خوف تجھ پر ہو نہیں سکتا اثر پر ماں کسی کا خوف تجھ پر ہو سکتا مزاج نر روبا ہر گز ہو نہیں سکتا مزاج نر روبا ہر گز ہو نہیں سکتا یہ اللہ والے کسی ڈرتے نہیں کہ حق بات کہیں گے تو لوگ کیا کہیں وہ شیر نر ہوتے ہیں یعنی جو ہے وہ لومڑی خصلت نہیں ہوتے نفس پہ حاوی ہوتے ہیں اللہ والے جیسے شیر ویرا کا خون پی جاتا ہے اہل اللہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے ان سے یہ چیز لینے کی تعلق معاملہ کی دولت آخرت کا غم یہ اللہ والوں کی شوق نفس کو مٹانا پڑے گا اپنی رائے کو مٹانا پڑے گا کہہ رہے ہیں کہ غصے کو پئیں بیوی کو مت تنگ مت کریں چھڑکے مت اللہ کی بندی ہے غصہ ہمیشہ کمزور پر ہی آتا ہے کبھی اپنے سے بڑی طاقت والے پہ غصہ نہیں آئے تو اپنے نفس کو مٹانا پڑے گا اللہ والوں کی صحبت میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تشکیل نفس ہو جائے ہمارا دل صاف ہو جائے دل میں سے غیر اللہ نکل جائے پھر آگے فرما رہے تیرا سامان زباں یہ اختر کر کے تیرا دے زبے سرو ساما ہے مگر مٹی پہ بھی پیسے شعا میرے شعام ہے مگر مٹی پہ بھی پیسے یہ بہت یہ آخری کے تین اشعار ہیں اللہ والے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں والا بہت مشہور ہیں دو شعر تو بہت اکثر پڑھتے تھے ہماری گرمی تیرے آتش پیشان سے ہے ہماری گرمی تیرے آتش پیشان سے ہے رے کاٹو پیشان گل گی تیرے گل سکاشے اچھا مجھے احساس تیرے چمن میں خار ہے اختر مجھے احساس کاٹے کہاں جائیں پھولوں کے دامن میں منہ چھپائے ہم نے منہ چھپا لیا تو ایک شیخ کا انتقال ہو جائے فوراً دوسرے شیخ سے جس سے مناسبت ہو اس کے دامن میں اپنا منہ چھپا لیں گلاب کا پھول ہوتا ہے اس کے نیچے ہوتے ہیں ہم لوگ کاٹے ہیں گلاب کے دامن پھولوں میں ہم نے منہ چھپا لیا ہاں کانٹے رہنا نہیں ہے کانٹے نکلوانے اپنے اللہ کی صحبت پھر آگے فرما رہے ہیں چھپانا منہ کسی کاٹے کا دامن میں شبح نام کسی کاٹے تدامن میں گلے کر کے تعجب کیا چمن پاری نہیں ہے منظر سے تعجب کیا چمن پاری نہیں ہے منظر سے بہار آئی بہار آئی بہارے جان کے سائی بنگلہ دیش میں خوشبو کو سوال تو سننا صبح بتائیے کس کا ٹکرا کر لگے اللہ تعالیٰ بھی ہماری ٹوٹنگ پیارے لگی سر اللہ تعالیٰ پیارے سننا تو میں صبح دیکھیے تو جب بھی سونے کی سنت ہے اس میں جب بھی لیٹنے جائیں تو اپنے بستر کو کسی کپڑے کے کونے سے چھاڑ دیں یہ سنت اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی ادا کرنا ہے کہ جب بستر پہ لیٹیں لیٹنے سے پہلے پہلے زمانے میں وغیرہ ہوتے تھے اب کوئی مکڑی ہوگی <laughs> کوئی چوٹا گز گیا ہوگا تو وہ نکل جائے گا بہت سارے حکمتیں ہوتی ہیں بس ہم لوگ سنت پر عمل کر لیں کسی کپڑے کے کونے سے اپنے بستر کو چھاڑ لیں دوسری سنت یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی سونے لیتے ہیں سونے سے پہلے چار کام کر لیں بسم اللہ پڑھیں پہلا کام یہ کر لیں کنڈی لگائیں بسم اللہ بند کریں بسم اللہ کر کے پھر کنڈی لگائیں مین گیٹ بند کرنا ہے اور گھر کا دروازہ بند کرنا ہے کمرے کا دروازہ بند کرنا ہے تو بسم اللہ کر کے پھر کنڈی لگائیں مشکیزہ بند کر دیں پانی رکھتے ہیں سونے کے لیے جیسے پانی رکھا ہوا اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں اس کو بند کر دیں اور بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیں چراغ بجھا دیں لائٹ بند کر دیں تو لائٹ بند کر کے سوتے ہیں سب لوگ یا چھوٹی لائٹ جلا دیتے ہیں تو لائٹ بھی جب بند کریں پھر بٹن دبا رہے ہیں اس وقت بسم اللہ کہ دیں اور چوتھی سنت ہے خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ برتن وغیرہ جو ہیں وہ ڈھانک کے رکھیں اور بسم اللہ پڑھ کے ڈھانک کے رکھیں یہ تو ہم لوگ اکثر خواتین جو ڈھانک کے رکھتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق اپنی فرمائے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہ کچن کے اندر سارا سامان بکھرا پڑا نہ رہے بلکہ سنت ہے کہ اپنے برتن کو ڈھانک کے رکھیں فریج آج کل تو فریج آ گئے فریج میں رکھ دیں فریج میں بھی ڈھانک کے رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی چیز بڑھ ڈھکن ہو اور کچھ اللہ پڑ بڑھ گئے یہ سننا ہے اور سونے سیدھی کروٹ پہ سونا مصنون ہے تو اب کیونکہ کمزوری کا زمانہ آ گیا صبح سے شام تک جاب پر ہوتے ہیں کاروبار پر ہوتے ہیں پیسے کمانا آسان نہیں ہے <laughs> تھک جاتے ہیں تو اب وہ بستر پہ پورا چاروں چانے چت لیٹے ہیں جیسے کوئی سنت طریقہ ہی نہیں لیتے ہیں سنت طریقہ ہے سیدھی کروٹ پہ مصنون طریقہ ہے قبلہ روح سیدھی کروٹ پہ سونا ہے سننا تھا تو اس میں یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے تبلا روس سیدھی کروٹ پہ سو جائیں اور اس کے بعد جو ہے الٹی کروٹ ہو جائیں تو سیدھا لیٹ جائیں کوئی حرض نہیں مانا الٹا لیٹنا یہ منع لکھا ہے حدیث شریف میں ابو داؤد شریف میں اور بہت سی حاضری سے منع ہے کہ ہمارا ہمارا سینہ جو ہے وہ زمین کی طرف ہو اور پیٹ ہماری آسمان کی طرف ہو اس طرح لیٹنا یہ مناسب نہیں ہے منع ہے عادی شریف جب بھی لیٹنا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ایک منٹ کے لیے بھی سیدھی کروٹ پہ لیٹ گئے قبلہ رخ تو شاء ہماری سنت ادا ہو جائے گی پوری رات ہی ایسے سو جائیں تو کیا ہی بات ہے مگر اگر اتنا نہیں کر سکتے کمزوری کا زمانہ ہے آج کل آج کل جو ہے ہوائیں ویسی نہیں ہیں تو سنت کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اجر مل جائے گا اور ایک اور سنت ہے کہ سونے سے پہلے بہت سارے اعمال ہیں ہمارا ایک چھوٹا سا عمل ہے حضرت والا نے سنتوں والی کتاب میں لکھا ہوا ہے اشرف رو وا لا اللہ تین دفعہ پڑھ لیں اس استفار میں ساری چیزیں آ گئیں استغفار بھی آ گیا اور لا الہ الا اللہ بھی آ گیا جو اس کی بھی بڑے فضائل ہیں اور الفیوم فیوم بھی آ گیا جو اس میں اعظم ہے اس میں اعظم جو ہے اس میں آ گیا وہ اطوب بھی نہیں توبہ بھی آ گیا یعنی میں توبہ بھی کرتا ہوں استغفار الگ ہے توبہ الگ ہے استفار ہے پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا اور توبہ ہے آئندہ گناہوں سے بچنے کی پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ گناہ سے نہیں بچوں گا میں اور آئندہ گناہ کبھی نہیں کروں گا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه یہ سنت ہے اور اللهم بسمی کا ہم تو آسان سی دعائیں خود بھی عمل کریں اپنے بیوی بچوں کو اس پر عمل کروائیں انشاءاللہ یہ جو اشعار پڑے گئے پھر اس کا مزہ آئے گا سنتوں کی بارشیں ہو جائیں گی ہمارے گھر کے آہستہ آہستہ آہستہ ان میں سے جو بتائی گئی ایک سنت پر ہی عمل کریں ان شاء اللہ پھر اگلی ہفتے اگلی سنت پر عمل کریں آہستہ آہستہ کر کے ہماری زندگی میں سنت آ جائے گا عمل کرنے سے ہوگا بتکلف ہماری عادت نہیں ہے میری بھی عادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دیں اور ابھی پڑھا تو توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں ہم سب کو سو کے اٹھیں جیسے ہمارے پیارے شیخ فرمائے سو کے اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل میں میسج دے <laughs> میسج کیا ہے بھائی سننا یہ کہ آنکھوں کو ملنے اور چہرے کو اس طرح الحمد للہ حیانہ بعد اماتانہ وغیرہ اور مشہور یہ سننا تھا میسج نہ دیکھیں اس سے پہلے ہی آنکھوں کو مل کے اور پھر چہرے کو پھر ہاں ریمائنڈر بند کرنا ہے تو کر سکتے ہیں ریمائنڈر ہاں، بند کر کے سونا نہیں چھ بجے ماشاء اللہ فجر کی نماز ہو رہی ہے پچپن پہ ہو رہی ہے پچاس پہ ہو رہی ہے تو ہمت کر کے نماز پڑھیں وقت شہری میں بھی تو پہلے اٹھتے ہی تھے فجر میں اٹھنا کیا مشکل ہے یہ سننا تو یہ بات ہو گئی اب کچھ باتیں وہ میری پہلی کہانی بہت قیمتی بات ہے مجھے اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے شیخ نے ایک دفعہ سب سے پوچھا تھا جو گاڑی چلاتے ہیں کراچی کی سڑکوں کے اوپر اور رش میں پھنس گئے بائک چلاتے ہیں میں بائک بھی چلاتا ہوں گاڑی بھی چلاتا ہوں رش میں پھنس جاتے تو مزاج ہمارا خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں سڑک سے پھنس کر آئے اب بھی سارا غصہ بیوی پہ نکالنا <laughs> سارا بچوں پہ نکالنا ہے سماچے لگا ٹینس میں ہوا ہے بہت تھکا ہوا ہوں رش میں پھنس گیا تھا اس وقت ہمیں علاج مذہب مطلب یہ غصے والی بات یاد نہیں رہے اتنا فائدہ ہوا صبح سے ہمارے شیر میرے پیارے محبوب مرشید حضرت والا حضرت شاہ فرد اللہ محمد صاحب دامر قاعت علی آج صبح سے اگر غصے پہ ہی بات کرنا جا رہے بار بار تو باتیں یاد آئیں جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے قیامت ہی اللہ تعالیٰ اپنا غصہ اس سے پی گا کمال ہے اس کو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا اس وقت ہم علی شریف یاد آ جائے پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے غصے کو پچھاڑ دیں غصہ آنا برا نہیں ہے غصہ آئے گا اس کو پی لیں ہم لوگ اگر یہ نہیں سیکھا شیخ سے تو کیا سیکھا بیان میں آنا مقصد تھوڑی ہے اصلاح نفس مقصد ہے یہ بھی نعمت ہے کہ ماشاء اللہ بیان میں آ رہے ہیں سن رہے ہیں سننے عمل کی نیت سے آئے نا اپنے جو ہے جو بیان میں بیان ہوتے ہیں ہمارے پیارے محبوب مرشد اور یہ سب حضرت والا رحمۃ اللہ کے سب چراغ ہیں ماشاء اللہ جو جہاں بھی بیان ہوتا ہے اس سے ملازمت ہے جہاں جاتے ہیں حضرت والا ہی کی باتیں سب بتاتے ہیں ماشاء اللہ تو وہ صرف بیان مقصد تھوڑی ہے جو بھی ایپ یا ڈائری بنائے میں بھی آج کر یہ کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے انسان بنا دیں اتنے عرصہ ہو گیا حضرت والا سے تعلق کے بعد اور ہم لوگ آج انسانیت ہی نہیں آئے ولی تو دور کی باتیں انسانیت ہی نہیں آئی انسان وہ ہوتا ہے اس کی ذات سے شروع تکلیف نہ پہنچے کوشش ہم لوگ کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے فکر جس کو ہو جائے جس اللہ کی جو مقبول بندے ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فکر نصیب فرما دیتے ہیں فکر بہت بڑی نعمت ہے فکر کریں کہ دونوں سے اللہ والوں کے پاس آ رہے ہیں غصہ بھی رکھنی ناک سے چڑھا رہے ٹریفک میں پھنس گیا تھا اس کا کیا تو کچھ باتیں ہیں رحم صلی اللہ علیہ سلیم ضریع تو رشید کہ آئے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے یہ اللہ کے مقبول بندوں کی علامت ہے اور ہمیں بھی اللہ کا مقبول بننا چاہیے دنیا میں اسی بھی آئے گا کہ اللہ کو عورتیں بھی سنیں مشکلات بھی ہوتی ہیں بچوں میں بہت زیادہ بے جا ظلم کرتی ہیں اللہ نے حضرت خانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ بچوں کی پٹائی کرنا بھیجا معصوم بچے ہیں ان سے کوئی معافی بھی نہیں کروا سکتے جب تک وہ بالغ نہ ہو غصہ آئے میرے سے بار بار فرما رہے ہیں غصہ آئے نقلی غصہ بنا غصہ غصے کو پی جائے غصہ غصے کو پینے کا ثواب مل جائے گا اور حدیث شریف میں آتا ہے جو غصہ آئے اور غصہ نافذ کرنے کا قدرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس کے دل کو ایمان اور سکون سے بھر دے اس کی بڑی دولت ہے بچوں میں غصہ آ رہا ہے رائش میں شرارتیں کرتے ہیں اور پھر جائز غصہ کرنا بھی چاہیے ماں غصے کو پی جائیں جائز غصے غصے کو پی جائیں پھر نقلی غصہ بنا کے بیٹے تم نے کیوں یہ گلاس وہ جو ہے اس پر چاقو اٹھا لیا تھا گلاس توڑ دیا اس پہ تو سختی نہیں کرنی گلاس کی تو عمر تھی برتنوں کی تو عمر ہوتی ہے <laughs> بھلے وہ آر کو پال کا ہو یا میڈ ان جاپان کہیں کا بھی ہو بچوں کو معاف کر دینا چاہیے ہمارے ہاتھ سے مطلب اس طرح کہہ سکتے ہیں حضرت سکھایا بیٹے ذرا گلاس کو مضبوط پکڑا کرو اس طرح کہہ سکتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے جس نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود یہ کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور سکون سے بھر دے کافی رہے ہیں اس کے لیے جس شخص نے غصے کو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے ایک حدیث شریف یہاں سے لے کے چلے آئے میں بھی اور ہم سب لوگ ٹوپی سے چلے یقین خانے کی جلدی سے معلوم جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود یہ کہ وہ غصہ نافذ کرنے کا قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا یعنی جس شخص کو کسی پر غصہ آیا اور پورا غصہ جاری کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی معنی نہیں تھا یعنی تو سب موقع تھا ماشاء اللہ لیکن اللہ کے خوف سے اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور میں اپنی اسلامی میں شیس کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر غصہ رکھا ہے غصے کا مادہ ہے یہ برا نہیں ہے تو اپنے نفس کے اوپر استعمال کرنا چاہیے دیہات کے اوپر بھی استعمال کریں مگر اپنے فیملی ممبرس کے اوپر بیوی بچے ماں باپ بہن بھائیوں کے اس اس پہ جانا چاہیے تو یعنی کے لیے کوئی اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے لیکن اللہ کے خوف سے اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے گا امن کے معنی سکون اور غصہ ضبط کرنے کا یہ انعام عظیم ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو فلاں اللہ و النافا کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ جس نے دنیا میں کسی کی خطاؤں کو معاف کیا معاف کرنا نہیں آتا کہ ہم کو صرف غصہ ہی غصہ کرنا آتا ہے معاف بھی تو کوئی یہ تو اللہ والوں کی صفت ہے ہم اللہ والوں کے پاس آ رہے ہیں ہمارے اندر یہ صفت نہیں آئے گی تو پھر کیا اور جس نے یہ دولت کمائی ہوگی اور معاف کرنے والا عمل کیا ہوگا وہ اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے وہ بندے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے اس کا میرے اوپر کوئی حق ہو کوئی کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ جس نے دنیا میں کسی خطاؤں کو معاف کیا ہو بیان باتیں غور سے سنیں مشورات وغیرہ باتیں مت کریں حضرت والا نے مطلب ہے کہ کون سنا رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں عارف بلّہ رومی زمانہ شیخ الرحم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد صاحب رضی باتیں اور قرآن و حدیث کی باتیں غصے کو پینے والی سنائی جا رہی ہیں کہ ہمارا اس پر عمل ہے اپنا ایک مہینہ پچھلا دیکھیں کتنی دفعہ ہم نے غصہ کیا کیسا ہمارا پھر ہم لوگ بولتے ہیں ولی بن رہے ہیں ایسے کوئی ولی تو نہیں ہوتا انسان جو غصہ ہر وقت نافذ کرتا رہتا حلوا فرمائے جو شخص یہ بات پسند کرے جنت میں اس کے لیے اونچے اونچے محل بن جائیں اور اس کے درجات بھی بلند ہو جائیں اس کو چاہیے جو شخص اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے ہم پہ جو ظلم کرتے ہیں ہم تو بدلہ لینے نہیں سوچتے ہیں اللہ والے بدلہ نہیں لیتے معاف کر دیتے ہیں علامہ کو احمد نے لکھا ہے کہ اللہ والے اللہ علیہ ولی وہ ہوتا ہے جو جو انتقام نہیں لیتا اور معاف کر دیتا ہے لا شکوہ فی والا انتقام ہے شکوا بھی نہیں کرتا انتقام بھی نہیں لیتا یہ بڑے درد والے حوصلے والوں کا کام ہے اپنے حوصلے بلند کریں حوصلے بلند نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ مجھے میرے حوصلے بلند عطا فرما مجھے عزائم بلند عطا فرما کے میں بھی معاف کرنے والا بہت جو جو شخص چاہے اس کے درجات بلند ہوں ہم نہیں چاہتے ہمارے درجات بلند ہوں ہمارے جنت میں اونچے اونچے محل ہوں جو اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کر دے سبحان اللہ اور جو اس سے پتہ رحمی کرے اس کے ساتھ چلے رحمی کرے بازیا خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لاکھ نیکیاں کرتے رہو وہ کبھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کے لیے حکم ہے شل من قطع وہ تو پتہ رہنی کریں گے مگر آپ ان سے جڑے رہیں اور ان کو معاف کرتے رہیں اس حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے برضابان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ فرمایا ہے جنت میں اس کا شاندار مکان ہوگا اس کے درجات بلند ہوں گے البتہ اگر کسی رشتے دار سے ناقابل برداشت مسلسل تکلیف پہنچ رہی ہے یا جس سے دین کا یا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو جیسے ہم جا رہے ہیں بولے ہم تو ٹی وی چلائیں گے چلائیں گے پھر نہیں جانا چاہیے پہلے فون کر کے جائیں آپ ٹی وی بند کریں گے تو ہم لوگ آئیں گے ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے ٹی وی سانپوں کا پٹارا ہے اس میں بھلے کتنے ہی دین کے پروگرام آتے ہیں اس سے ہمارا ایمان تباہ ہو جائے گا تو اس لیے ہم آپ ٹی وی بند کریں گے تو ہم لوگ آئیں گے کیونکہ ہمارے ہم لوگ تو بچ جائیں گے وہاں ہمارے بچے تو آپ کے گھر میں دوسرے کمرے میں ٹی وی چل رہا ہوں بچے تو بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں اس کمرے میں جا کے دیکھ لیں گے یا آپ بہت سے لوگ گھر میں جاتے ہیں تو موبائل سے آج کل گیمس کھلوا دیتے ہیں اپنے بچوں کو کارٹون بچوں کو گھر پہ تو احتیاط کروا رہے ہیں دوسرے گھروں میں جا رہے ہیں تو فیس بک کا اکاؤنٹ کھول کے بچوں کو دکھا رہے ہیں گندے گندے گیمس دکھا رہے ہیں تو فائٹر کے گیم دکھا رہے ہیں اور کارٹون دکھا رہے ہیں تو صاف پہلے بات کر کے جائیں کہ بھائی ہم لوگ آئیں گے تو یہ بچوں میں ہمارے ہم ایک گھنٹے کے لیے آپ سے ملنے آ رہے ہیں تو براہ کرم یہ اپنا انٹرنیٹ وغیرہ بند رکھیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے اور نہ سمجھے محبت سے بتا دیجیے اور وہ نہیں کرتے کیونکہ دین کا نقصان ہوگا اس لیے ہم اس سے پھر ملنے نہیں جائیں گے اکیلے چلے جائیں گے بس ان کے مردوں سے مل کے آ جائیں گے اور کیونکہ اب وہاں جائیں گے تو ہمارے بچے بھی ٹی وی دیکھیں گے ہمارے بچے بھی ان کے ساتھ انٹرنیٹ پہ گیمس کھیلنا شروع کر دیں گے ایسی حالت میں پھر جو ہے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے اپنے شیخ سے مشورہ کریں کہ فرما رہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور شریف میں آتا ہے کہ ان الغضب لا کما یفسد الشبر شاء غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا شہر کو خراب کر دیتا ہے ایلوا ایک نہایت کڑوی دوا ہے اگر کوئی دور بھی کود رہا ہو تو حلق کڑوا ہو جاتا ہے ایک من شہر میں چالیس کلو شہد میں ذرا سا ڈال دیجیے سارا شہد کڑوا ہو جائے گا اسی طرح غصہ ایمان کی مٹھاس حلاوت کو کڑوا کر دیتا ہے یہ غصے والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ عبادت کا مزہ تلاوت کا مزہ نہیں آئے گا کیونکہ غصہ نے اس کے ایمان کے کمال اور نور کو خراب کر دیا ہم سب لوگ دیکھیں میں بھی دیکھوں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ایمان والے ہیں ایمان تو تباہ ہوئی ہمارا غصہ کر اس لیے مایوس نہیں ہو ہمت کرے آگے غصے کا علاج ان شاء اللہ بتا دوں گا حضرت کتاب سے یہاں آٹھ بجے نماز آٹھ مقامی چلے آٹھ بجے تو غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا کہ ایروا شہر کو خراب کر دیتا ہے اور اس کو جس کو ایمان کی مثال جو ہمیں نظر بچا کے حاصل ہوئی نظر بھی بچا رہے مگر غصہ کر دیا ایمان کی مثال چلی گئی اس کو جی، یہ نظر ہی بچا غصے کو شری حدیث میں آتا ایک حدیث شریف میں آتا ہے من کف عذاب ہو کف اللہ عنہ عذاب ہو یومن قیام ہو جو شخص اپنے غصے کو روک لے قیامت جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں ظاہر بات ہے غصہ روکنے میں تکلیف ہوتی ہے اس نے اور اس نے اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی لہٰذا لہٰذا مجاہدے پر اتنا بڑا انعام ہے اور مجاہدہ بھی عین اللہ کی صحبت کی برکت سے آسان ہو جاتا ہے ایک حکایت یاد آئی حکیم الحمد ایک شخص نے لکھا کہ حضرت مجھ میں غصے کا مرض ہے اس کا علاج عطا فرمائی تو حضرت نے ان کو تحریر فرمایا آپ لکھنؤ میں انوار بک ڈپو کے مالک مولوی محمد حسن کاکوری رحمۃ اللہ کی خدمت میں جایا کیجیے کچھ عرصے بعد اس شخص نے حکیم الحمد کو لکھا حضرت میرا غصہ جاتا رہا میں مولوی صاحب کی خدمت میں جاتا رہتا ہوں لیکن انہوں نے نہ تو کبھی مجھ سے غصے کے متعلق کوئی نصیحت کی یہ کیا بات ہے مجھے اتنا فائدہ ہوا تو حضرت نے فرمایا کیونکہ مولوی صاحب حلیم تباہ ہیں اللہ سے مانگنا بھی چاہیے حلیم الطباء برداشت برداشت کرنے کا کی والی طبیعت ہو جائے ہماری حلیم الطبا ہیں ان کے دل میں صبر اور حلم اور برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہے ان کے قلب کی صفت صفت حلم آپ کے قلب میں منتقل ہو گئی اللہ اور حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی ہے تبو مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں تو اپنے ایک مملوک غلام کی پٹائی کر رہے تھے کنتو الغریب غلام علی فسمیہ تو میرے فرض کی شو میں نے اپنے پیٹ کے پیچھے سے ایک آواز سنی وہ کیا آواز تھی لم ابا مسعود اللہ اقدر علیہ کا من من کا علیہ یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے کہ چند ضمیروں میں دو سطر کا مضمون بیان فرما دیا اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو ڈیڑھ دو سطر ہو جائے گی فرمایا ہے مسعود اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے اس قدرت سے تجھ کو غلام پر حاصل ہے یہی ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے پر زیادہ قدرت ہے اس قدرت پر جو ہمیں اپنی بیوی پہ حاصل ہے مٹائی کر کر رہے رہے ہیں ہیں اس قدرت سے اس کو اس غلام پر حاصل ہے جس کو تو پیٹ رہا ہے فرماتے ہیں فلسفہ تو میں نے متوجہ ہو کر دیکھا کہاں سے آواز آئی فیضا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ تھی آپ کی آواز یہ آواز نبوت تھی جس سے صحابہ کے دل زندہ ہو جاتے تھے امراض کی اطلاع ہو جاتی تھی بس اللہ تعالیٰ نے صحبت نبوت کے فیضان کی برکت سے فوراً ہدایت عطا فرما دی اللہ عالم کی صحبت سے قلب میں اعمال صالحہ کی ایک زبردست قوت اور ہمت اور توفیق پیدا ہو جاتی ہے یہ خاص بات ہوتی ہے صحبت آٹومیٹک ٹرانسفر ہوتی ہے وہ قوت نظر بچانے کی اچھے اخلاق کی صحبت سے میں بڑی اہمیت لگائیں رکھی چالیس چالیس سال سے انسان جس گناہ کو چھوڑنے کی طاقت نہ پاتا ہو اللہ والوں کے پاس چند دن رہ کر دیکھ لے کہ کیا ہو جاتا ہے سبحان اللہ کیا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا اور یہ بات ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے بتائی حضرت والا فرمان ہے کہ میں تمہیں اپنے تمہارے پیر کی ایک بات بتاتا ہوں کسی نے حضرت بھولپوئی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ پارک میں خاصیت کیوں ہے کہ لوہا سے چھوٹے ہی سونا بن جاتا ہے ایسا کیوں ہے فرمایا کیوں کیا مت پوچھو لوہے کو پارس سے لگا دو پھر آنکھوں سے دیکھو لوہا سونا بنتا ہے نہیں بنتا پوچھنا کیا ہے مشاہدہ کر لو آبزرویشن کر لو ایکسپیریمنٹ کر لو دیکھو کیسے کیسے شرابی کبابی صحبت کی برکت سے اللہ والے بن گئے جگر مراد آبادی اللہ والے بن جون پور کے ایک شاعر جن کا نام عبد الحفیظ تھا شراب پیتے تھے یہ سن کر تھانہ بھون گئے کہ وہاں انسان انسان بنتے ہیں شاید یہ شرابی بھی انسان بن جائے تو حضرت شاہ عبد صاحب رحمۃ نے فرمایا کہ حضرت سے بیت ہو گئے اور بیت بھی کیسے ہوئے خانقاہ تھانہ بھون میں چند دن قیام سے داڑھی جو تھوڑی تھوڑی سی بڑھ گئی تھی وہ بیت ہونے سے پہلے منڈوا لی اور حضرت ثانوی رحمت اللہ سے درخواست کی کہ حضرت مجھے بیت فرما لیجیے حضرت نے فرمایا جب بیت ہی ہونا تھا یہ تھوڑا تھوڑا نہر چہرے پہ نور آ گیا تھا اس کو کیوں صاف کر دیا شیو کروا لی تھی عرض کیا کہ حضرت آپ حکیم الامت ہیں میں مریض الامت ہوں مریض کو چاہیے حکیم کے سامنے اپنا سارا مرض پیش کر دے تاکہ نسخہ اسی طاقت سے لکھا جائے یہ عمل تو بظاہر صحیح نہیں تھا لیکن چونکہ نیت اچھی تھی اس لیے حضرت رحمۃ اللہ نے اس پر گرفت نہیں فرمائی پھر خود ہی عرض کیا اب کبھی داڑھی پر اس طرح نہیں لگاؤں گا حضرت سے بیت حضرت نے بیت فرما لیا کہ جونپور آ گئے ایک سال کے بعد حضرت باز کے سلسلے میں جون پور تشریف لے گئے دیکھا ایک بڑے میاں کھڑے ہیں ایک مٹھی داڑھی رکھے ہوئے فرمایا بھائی یہ بڑے میاں کون ہیں عرض کیا گیا وہی بڑے میاں ہیں جو کس حالت میں تھانہ بھون گئے تھے حضرت ان کی داڑھی دیکھ کر بہت خوش ہو گئے شاند رحمۃ اللہ حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کا خاتمہ بڑا اچھا ہوا تین دن تک گھر میں روتے رہے اللہ کا خوف جاری ہو گیا کمرے میں ادھر سے ادھر ایک دیوار سے دوسرے دیوار تک تڑپ کے جاتے تھے اور روتے تھے اسی طرح رو رو کے جان دے دی اور اس خوف کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے اور اپنے دیوان میں یہ شعر بڑھا بڑھا دیے بڑھا دیے تھے میری کھل کر سے آکاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو گڑا جاتا مجھے سے جی زمین میں گناہوں کی گرا باری تو دیکھو ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے بڑی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو واقعی بڑی ہوشیاری یہ چلاتی ہے اللہ والوں سے بیت ہونا اپنے نفس کی اصلاح کروانا اپنے داؤ پہ لگا کے بتانا مبارک وہ بندہ ہے بلکہ بہت ہی مبارک بندہ ہے جو اللہ والوں سے تعلق کر لے جو اللہ کے دوستوں سے دوستی کر لے اللہ کے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہماروں کا ہمارا ہے کہ ہمارے دوستوں کا دوست ہے لہٰذا اس پر بھی فضل فرما دیتے ہیں اور اس کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں اللہ والوں کی صحبت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کا جریس ہوں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں رہ سکتا اس کی شفاوت کو سعادت سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں بدل دیتے ہیں یہ اب اگلی حدیث ہے یہ لامبی حدیث ہے جس کا ایک جز یہ ہے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ میرے مرشید ثانی یہ حدیث شریف سنا کر اکثر ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی مسجد میں ایک شخص غیر مخلص تھا وہاں اللہ کے لیے نہیں بیٹھ بیٹھا کرتا تھا کسی ضرورت سے جا رہا تھا کہ وہاں بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا میرے بندے کیا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے لیکن اپنے بندوں پر فخر کرنے فرمانے کے لیے پوچھتے ہیں آخری جو اس لمبی حدیث کا یہ ہے اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے سب کو بخش دیا فرشتوں نے عرض کیا وہاں ایک بندہ ذکر کے لیے نہیں بیٹھا تھا ان نامہ جا علی حاجت وہ کسی حاجت سے جا رہا تھا دیکھا کچھ اللہ والے داڑھی والے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو بھی بخش دیا کیونکہ میں اپنے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو محروم نہیں کیا کرتا حم الشقہ جریس ہوں اس کی شرح میں علامہ اپنے حضرت رفقرانی فرماتے ہیں اس کو اس کو میں رکھ لیا ہے کہ جملہ بڑا زبردست ہے ان جسا ما یتفضل اللہ بھی اکرام اللہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ مندرج کر لیتے ہیں ان تمام انعامات میں جو اللہ والوں کو عطا کیے جاتے ہیں وجہ کیا ہے آگے مقول لہو بیان ہو رہا ہے اکرام اللہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا اکرام فرماتے ہیں دیکھیے جیسے یہاں ڈیرا غازی خان میں وہاں والا کا ڈیرا غازی خان میں بیان ہوا تھا آپ لوگ جو کچھ حضرت والا اردوئی رحمت اللہ کو کھلاتے ہیں وہی ہم خادموں کو بھی کھلا رہے ہیں کہ نہیں بس جب اس کی نعمتوں کا یہ حال ہے ایسے ہی جنت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ معاملہ ہوگا چل ہم لوگ وہاں میں حاضر تھے تو حضرت شیخ کے لیے ریواڑی آئی ہوگی کہیں سے ریوڑی ریوڑیاں آئیں گی تو حضرت ہمارے حضرت والا حضرت شاہ رضم الگ کی ریوڑیاں آئیں گی کہیں تو انہوں نے خود تناؤ فرمائی پھر اگر ایک اور پیکٹ نکلا تو جتنے بھی لوگ غرفہ میں سب کو ریوڑیاں کھلائے گی تو اللہ والوں کی برکت سے ہمیں بھی ریوڑیاں مل یہ تو ریوڑی میں بڑا مزہ ماشاء اللہ آ گیا ہے ٹافی والی باتوں میں تو وہ مطلب یہ ظاہری نعمتیں تو باطنی نعمتیں یہ لگا کیا کہ ادا فرماتے ہیں جب اللہ کی صحبت کا انعام ہے ان کی صحبت کے فیض سے شفاوت سعادت سے تبدیل ہو جاتی ہے اور قلب میں اعمال صالحہ کی زبردست ہمت اور توفیق عطا ہو جاتی ہے تو صحبت نبوت کے فیضان کا کیا عالم ہوگا سبحان اللہ حالت ایمان میں جس پر نبوت کی نگاہ پڑ گئی وہ صحابی ہو گیا دنیا کا بڑے سے بڑا ولی بھی ایک ادنا صحابی کے رتبے کو نہیں پا سکتا چنانچہ صحبت نبوت کے پیغام سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو فوراً وارننگ ہو گئی تنبی ہو گئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حر الوج اللہ اس غلام کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا اس خطا کی تلافی میں معلوم ہوا خطاؤں کی تلافی بھی ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا لو لم تفعل للفحت او اگر تو ایسا نہ کرتا اور غلام پر یہ رحمت نہ دکھاتا تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی اور جلا کے خاک کر دیتی یعنی اگر تو غلام کو معاف نہیں کرتا یہ کون ہے صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہیں آج کے ظالم کا منہ ہے جو کہے میں اتنا تحجد پڑھتا ہوں میں خلیفہ ہوں ٹوپی ہوں ذاکر ہوں چلے لگاتا ہوں بیان کرتا ہوں میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی ذرا سوچیے یہ بات سوچنے کی ہے نہیں کہ اپنی عبادت پر اتنا ناز کہ ہم نے تعجد پڑھی ہے لہٰذا مسلمانوں کو بھائیوں کو بہنوں کو بیویوں کو ماں باپ کو جس طرح چاہو چتاؤ کوئی قانونی نہیں ہے دیکھیے صحبت یافتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم نے رحمت نہ کی تو یاد رکھو قیامت کے دن دوزخ کی یاد تم کو لپٹ جائے گی اب کس صوفی کا منہ ہے جو کہتا ہے میرا غصہ میرے لیے کچھ نقصان دہ نہیں میری تو اتنی عبادت ہے اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں میرے غصے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی حزب و مسعود عنہ سے زیادہ آپ مقبول ہو گئے گویا صحابی سے گویا بڑھ گیا صوفی جو ایسی باتیں کرتا ہے گویا دعویٰ کر رہا ہے کہ صحابی سے ناوز للہ اس کا درجہ بڑھ گیا میرے دوستوں اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں لوگ کہتے ہیں ہمیں مسئلے کی کیا ضرورت ہے دیکھیے صحابی ہیں حضب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن مربی اور مسئلے کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کو مربی کی ضرورت تھی جو انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں تو ہم لوگوں کو کیا منہ ہے کہ اپنے کو تربیت کا محتاج نہ سمجھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک عزیز سے ناراض ہو گئے فرمایا خدا کی قسم اب ان سے کبھی احسان نہیں کروں گا اور جن سے ناراض ہوئے جنگ بدل لڑے ہوئے تھے یہ باتیں تو ہم نے سنی ہی ہیں مجھے ساتھ تکر رہا تفر رہا جب کوئی بات تکرار کی جاتی ہے دل میں قرار پا جاتی ہے ہر دفعہ الگ مزہ آتا ہے اللہ کی باتیں ایسی ہیں ماشاء اللہ کیونکہ دل سے نکلی ہوئی تو ہر بات الگ ہی مزہ آتا ہے اشعار بدر جنگ بدر کی برکت سے اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے اللہ تعالیٰ کی سفارش فرمائی اللہ خبن بونا اور اللہ والوں کہ حمزہ آپ سے پڑھواؤں گا ان شاء اللہ بیٹھے صاحب آپ نے گے ہم سے جوش میں نہیں آؤں <laughs> یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے اے صدیق کیا تم پسند نہیں کرتے کہ میرا بدری صحابی جس نے جنگ بدل لڑی ہے تم اس کی خطا کو معاف کر دو اور قیامت کے دن میں تمہیں خطا میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا اور دوسری قسم اٹھائی واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی اللہ کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے اور میں اپنی عزیز کی خطا کو معاف کرتا ہوں اور فرمایا میں پہلے سے بھی زیادہ احسان کروں گا یہ ہے میرا آفین عن ناس کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اس کے بعد واللہ یحب المحسنین کہ معاف کرنے کے بعد کچھ احسان بھی کر دیا جائے یہ صبح ہمارے پیارے شیخ فرمایا تھے بیوی کو معاف تو کر دیا نہ کچھ ہدیہ بھی دیں اس کو سوکھی سوکھی معافی نہیں چلے گی <laughs> تو کچھ ہدیہ دیں اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اس تفصیل کی تائید میں علامہ آلوشی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کی باندھی ان کو وضو کرا رہی تھی لوٹا ہاتھ سے گر گیا ان کا سر زخمی ہو گیا تیز نظر سے خادم کو دیکھا وہ بھی حافظ قرآن تھی فوراً یہ آیت پڑھی ولکار الغی جو اپنے اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں فرمایا پت کا ضم تو غی بھی میں نے اپنا غصہ پی لیا اللہ کا فرمان سنتے ہی مان لیا یہ نہیں سوچا کہ خاتمہ کے منہ سے نکل رہا ہے اسی طرح اگر ہماری بیوی ہمیں یاد دلائے کہ تم یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو خلیفہ ہیں آپ تو بیان کرتے ہیں آپ تو حضرت والا کے پاس جاتے ہیں یا آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے یہی بولنا چاہیے ارے چھوڑو یہ سب باتیں یاد نہیں بلکہ حق بات کو قبول کر لیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمایا اپنی احمد سے تو خاتمہ یاد دلا رہی ہے تو فوراً مان لیا یہ ہوتے ہیں اللہ کے پیارے بندے کہ فوراً حق بات کو مان لیتے تو چاہ نہیں کرتے یہ نہیں سوچا کہ خاتمہ کے منہ سے نکل رہا ہے کس کے منہ کسی کے منہ سے بھی نکلے ہے تو اللہ کا فرمان چھوٹے کے منہ سے چھوٹوں کے منہ سے بڑوں کی بات جب نکلتی ہے تو چھوٹوں کو مت دیکھو ان کے منہ سے بڑوں کی جو بات نکل رہی ہے اس کی قدر کرو لہٰذا فرمایا میں نے غصے کو پی لیا اس کے بعد باندھی نے آیت تلاوت کی والین عن ناس جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں فرمایا قد آفاؤ تو عن کی میں نے تیری خطا معاف کر دی اس کے بعد اس نے کہا واللہ اللہ المحسنین احسان کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں فرمایا جا میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا اب ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تبلیغی جماعت کی بانی یہ واقعہ میرے شیخ نے سجاول کے تبلیغی مرکز میں سنایا تھا سب لوگ حیران ہو رہے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی اور حضرت شیخ العدیث مولانا ذکیر صاحب رحمۃ اللہ کے حقیقی چچا ہیں شیخ ایک مرتبہ اپنے ملازم پر ناراض ہو گئے فرمایا تم نے کیوں ایسی نالائکی کی اس نے کہا حضرت جی معاف کر دو غلطی ہو گئی انسان ہوں حضرت شیخ نے فرمایا یہ غلطی تو تم نے ایک درجن بار کی ہے دو چار دفعہ ہو تو معاف کر دوں تم تو بار بار یہی غلطی کر رہے ہو میں تمہیں کتنا بھگتوں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے شیخ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے شیخ کے کام نے فرمایا مولانا اتنا بھگت لو جتنا قیامت کی اپنا بھگتوانا ہے اتنا معاف کر دو جتنا اپنا معاف کرانا ہے لہٰذا یہ مت کہو کتنا بھگتوں زیادہ سے زیادہ معاف کر دو بعض وقت آدمی غصے میں کہتا ہے کیا صاحب یہ شخص تو ہر بار غلطی کرتا رہتا ہے کوئی کام صحیح نہیں کرتا لیکن بھائی بعضوں کی عقل ہی کم ہوتی ہے حکیم الامت نے فرمایا اور کامل عقل مثلاً اٹھانوے ڈگری ہے بعض بندوں کو اللہ کی طرف سے ساڑھے ستانوے ڈگری ہی ملی ہوتی ہے نائنٹی سیون اینڈ ہاف <laughs> بھولے والے نادان سے ہوتے ہیں اپنا بچہ اگر ایسا ہو تو کیا کرو گے اس کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ کرو گے نہیں لہٰذا جس کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے اس لحاظ سے اس کا محاذہ مواخذہ کرو اور عورتوں کی تو رجسٹر آدھی عقل کی ہوتی ہے ان پہ ظلم کرنے والا نہایت انٹرنیشنل ڈنکی اینڈ منکی ہے جو عورتوں کی پٹائی کرتا ہے غصہ کرتا ہے لہٰذا جس کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے اس لحاظ سے اس کو محاذہ مواخذہ کرو ستانوے ڈگری والے سے اٹھانوے ڈگری والے کا موازنہ مت کرو لیکن یہ جانتے ہوئے کہ غصے میں کہتے ہیں نہیں صاحب یہ خوب سمجھتا ہے ہمیں ستانے کی ایسا کرتا ہے ایسی احمقانہ چیزیں شیطان پیدا کرتا ہے اچھا ایک بات اور ہے غصے والا اپنے کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے غصے کی تہ میں کبر پوشیدہ ہوتا ہے تکبر جس پر غصہ آتا ہے اس کی حفارت ذہن میں ہوتی ہے اور اپنی برتری ثابت ہوتی ہے جس وقت غصہ چڑھتا ہے اس وقت اس کا چہرہ دیکھ لو آئینہ سامنے کر دو اپنا چہرہ خود دیکھے اور اس کے لب و لہجے کو ٹیپ کیا جائے اس کو دکھایا جائے کہ جناب کا چہرہ اور لب و لہجہ ایسا تھا تو اس شیر کا مزداق ہوگا رات شیطان کو خواب میں دیکھا اس کی صورت جناب کی تھی <laughs> انسان کو اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلتا آدمی فوراً کہتا ہے میرا غصہ اللہ کے لیے لیکن اپنا فیصلہ معتبر نہیں ہوتا پہلے کسی کسوٹی پرکھنے والے کی کسوٹی پر پرکھیے شیخ مبصر بتائے گا کہ آپ کا غصہ اللہ کے لیے نفس کے لیے ہر شخص خود فیصلہ کر لیتا ہے سمجھتا ہے بس ہم ٹھیک ہیں جو کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں وہی نہ ٹھیک ہے غصے میں اگر کسی پر زیادتی ہو جائے فوراً ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے غصے میں اگر کسی پر زیادتی ہو جائے فوراً ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے غصے میں اگر کسی پر زیادتی ہو جائے فوراً ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے اس کو راضی کر لو ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا اس کو راضی کر لو ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا اور جو غصے کا علاج و تلافی کرے ان کا درجہ بھی بہت بلند ہوتا ہے ایک بار پیرانی صاحبہ کہیں باہر تشریف لے گئی تھی حضرت عاموی اللہ سے کہہ گئیں مرغیوں کو کھول کر دانہ پانی دے دیجیے گا حضرت ثانی رحمۃ اللہ بھول گئے اب جو لکھنے بیٹھے سارے مضامین معرفت کے سارے دریا بند ایک خط کا جواب بھی نہ لکھ سکے تفسیر بیان قرآن رک گئی کسی کتاب کی تصنیف نہ ہو سکی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ یہ مضمون کی آمد کیوں بند ہو گئی شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی آپ دل میں ڈال دیجئے تاکہ میں تلافی کر سکوں اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا ہماری ایک مخلوق گھٹ رہی ہے مرغیاں بغیر دانے پانی کے بند ہیں ہماری مخلوق کو گھٹا کر مضامین کیسے ملیں گے حضرت ثانی رحمت اللہ فوراً دوڑے ہوئے گئے گئے مجدد <laughs> بھول مرغیاں کھول دیں ان کو دانہ پانی دیا دل شگفتہ ہو گیا علوم پھر آنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں جانوروں کی پیٹ کو ممبر مت بناؤ گفتگو کرنی ہو تو جانور کی پیٹ سے اتر کر بات کرو یہ نہیں کہ جانور پیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں گھوڑے وغیرہ سفر طے کرنے کے لیے ہوتے تھے اسلام جانوروں تک بھی رحم فرماتا ہے رحمت فرماتا ہے جب جانوروں کے ستانوں کی بھی ستانے کی بھی ممانعت ہے تو میرے دوستوں جو بیویوں کو ستاتے ہیں وہ کس قدر عذاب مول لے رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل مومن وہ ہے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں خیار حکم خیار حکم ملنے جن کے برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں معلوم ہوا اخلاق کا معیار یہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو علامہ آلوشی تفسیر علمانی نے روایت نقل کی ہے حضور دور صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شوہر کریم ہوتے ہیں ان پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں خوب اپنا حکم چلاتی ہیں تو تو میں کرتی ہیں پتہ ہے کہ مارے گا نہیں ڈنڈے نہیں لگائے گا انڈے کھلائے گا <laughs> اور غالب ہونے کے معنی ہیں تیز باتیں کر لیتی ہیں ناز دکھاتی ہیں نفریں دکھاتی ہیں کیونکہ ان کو ناز دکھانے کا حق بھی حاصل ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے جب تم روٹی ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کیا آپ کیسے جان لیتے ہیں تو میں جب تم مجھ سے خوش رہتی ہے تو کہتی ہے اور رب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب روٹی ہوتی ہے تو کہتی ہے اور رب ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم سن رہے ہیں آپ لوگ معلوم ہوا عورتوں کو تھوڑا سا روکنے کا حق ہے یہ ان کا ناز ہے لہذا اس کی بھی شریعت نے رعایت رکھی ہے حضرت اللہ فرماتے ہیں جس عورت نے سالن سالن میں نمک تیز کر دیا تھا اس کے شوہر نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا اسی طرح بیویاں بیمار ہیں کوئی مسئلہ ہے بیچاریوں کو تو شوہر اپنا کام خود کر دیں جس عورت نے سالن میں نمک تیز کر دیا تھا اس کے شوہر نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا اے اللہ ہاتھ ہی تو ہے نمک تیز ہو گیا زیادہ جل گیا ڈل گیا اگر میری بیٹی نمک تیز کر دیتی تو میں یہی چاہتا داماد اس کو معاف کر دے لہٰذا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے اس کو جو میری بیوی ہے آپ کی بندی بھی ہے اس کی نسبت آپ کے ساتھ بھی ہے اس کو معاف کرتا ہوں حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے غیرت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی سفارش و عاشر و مناوی معروف کو رد کرتے ہیں ایک ابھی ایک ڈی آئی جی یا کمشنر سفارش لکھ دے اپنی بیوی کا خیال رکھنا تو بتائیے ہم لوگ کتنا خیال کریں گے اور اللہ تعالیٰ سفارش نازل فرما رہے ہیں ان سے بڑائی کے ساتھ پیش آؤ یہاں ہمارا کیا معاملہ ہے اور کیا ہونا چاہیے ہر وقت ناپ سے غصہ چڑھاؤ خدا سمجھا ہوا اس کو نوکرانی ہوا اپنی بیٹی کی شادی ہوگی تو وہ چاہیں گے ہمارا داماد اس کو اچھی طرح کی طرح ہمارا یہاں کیا معاملہ ہے اور کیا ہونا چاہیے ہر شخص اپنی حالت پر غور کر لے لہٰذا دل ہی دل میں معاملہ کر لیا بیوی کو معاف کر دیا اس کو کچھ نہیں کہا حضرت ثانوی نے اللہ فرماتے جب اس کا انتقال ہو گیا بزرگ نے خواب میں دیکھا بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس نے کہا میاں معاملہ تو بڑا خطرناک تھا بڑے بڑے گناہ کا معاملہ پیش ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بندی جس نے سالن میں نمک پیش کر دیا تھا تم نے میری اس بندی کی قطع کو معاف کر دیا جاؤ اس کے سلے میں آج میں تم کو معاف کرتا ہوں بس غصے کو پی جانا بہت بڑا مجاہدہ ہے دوستوں بہت بڑا مجاہدہ ہے کیونکہ غصہ آگ سے اس کو روکنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے اس لیے اس پر اجر بھی عظیم ہے اور مجاہدے کے بعد مشاہدہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے مل ملے گی ان شاء اللہ <laughs> مزہ جانے جانا کا پھر واقعہ لکھا ہے کیونکہ بہت کم ہے سالانہ غصے کا مریض ہوں تو میں جب غصہ آ جائے اور اعوذ باللہ میں شیطان رجیب پڑھ لے ذرا سا دائیں بائیں بھی دیکھ لیں کیونکہ آج کل عجیب معاملہ ہے ہر کسی شخص کا غصہ چڑھا ہے آپ نے کہا اعوذ باللہ میں شیطان رجیب تو بعض آدمی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا آپ نے مجھے شیطان بنا دیا حالانکہ آؤز باللہ میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ ہے اور حفاظت طلب کی جا رہی ہے شیطان کی شرط سے لیکن جہالت کا کیا علاج ہے اور اسی طرح سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اسی طرح ایک اور علاج ابھی صبح اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے ولکاظمین وعیز ولاقین عنی ناس و اللہ الحب المحسن یہ آیت یہ آیت پوری پڑھ کر پانی میں کولر میں آٹے میں دم کر دیں چالیس دن تک یہ عمل کریں انشاءاللہ پورے گھر میں شان رحمت ہو جائے آٹھ دن کونے آٹھ اسی طرح یہ بات دیکھیے یہ اس پر اس فقیر نے عمل شروع کر دیا تو اس لیے بتا رہا ہوں بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ حکیم الامت نے فرمایا کہ کوئی وقت مقرر کر کے روزانہ کچھ دیر اپنے عیوب کو یاد کر لیا کرے مسجد میں بیٹھے بیٹھے ایک منٹ لگے گا اپنے عیوب کو یاد کر لیا کرے سوچا کرے کائنات میں سب سے زیادہ حقیر اور برا میں ہوں اس سے تکبر کی جڑ کٹ جائے گی اور جب تکبر ختم ہو جائے گا تو غصہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ غصے کا سبب تکبر ہی ہے اور غصے کے وقت یہ سوچے میں تو سب سے برا ہوں اس لیے اپنے سے بہتر کا غصے کرنے کا مجھ کو کیا حق ہے تھوڑی دیر لگے گی عشاء کی نماز کے بعد روزانہ فجر کے بعد غور اثر جب بھی موقع لیں پھر اپنے آپ سے کہہ لے اے کمال تو تمام عالم کے مسلمانوں سے کم کرے فی الحال تمام کافروں جانوروں سے کم کرے فی الحال انجام کے اعتبار ان شاء اللہ اس سے بہت فائدہ ہوا تین دفعہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے اس طرح کہہ دیجیے نے دو واقعات سنائے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی بہت زبردست طاقت دی تھی تو آپ نے سنا بھی میں ہوئی خبر سنی ہوں اس کو تکرار کر لیتے اتنے طاقتور طاقت بڑھتے کہ فضا علیہ ایک ہی گوشت میں تمام کام ہو جاتا تھا جس کے گوشے میں اتنی طاقت ہو اس سے ان کی قوت کا اندازہ لگا دیں حدموشہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے ایک بار اللہ کے حکم سے پتھر کی چٹان پر ڈنڈا مارا تو چٹان اڑ گئی پھر دوسری بار مارا پھر تیسری بار مارا ایک کیڑا ہے اس کے منہ میں ہرا پتا ہے اپنا اپنا رشک رہا ہے تین چٹانوں کے اندر کہیں کوئی سراغ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو حضرت مصر السلام کو دکھانا تھا کہ ہم رشک کیسے پہنچاتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو بس بتانے میں صحیح تھا کہ علیہ السلام کو ایسا اتنی طاقت دی تھی انہی کے ریور سے نبوت ملنے سے پہلے ایک بکری بھاگ گئی امام فخر الدین راضی جو بڑے مفسر ہیں تفسیر قبیر میں لکھا ہے ایک بکری ان کے ریور سے بھاگ گئی اس کو پکڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام دوڑے حمزہ بکری کا واقعہ سن لو بکری کی بات سنا رہے تو بکری بھاگ گئی علیہ السلام جو تھے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا ہاں بھاگی تھی نا آپ بھاگے تھے اس کے پیچھے پیچھے تو بھاگتے بھاگتے میلوں دوڑ گئی اور موزہ السلام لاٹھی لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہے کانٹوں سے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے اور بکری کا بھی یہی حال ہو گیا تمام کانٹے چپ گئے اس کے پاؤں سے بھی خون بہہ رہا تھا آخر میں وہ تھک گئی کھڑی ہو کر ہانپنے لگی تب آپ نے علیہ السلام نے بکری کو پکڑ لیا بتائیے اگر ہم ہم آپ پکڑتے تو کیا کرتے نہ معلوم کتنی پٹھائی کرتے بلکہ چوری سے اللہ اکبر کہتے زبائی کر دیتے لیکن اب علیہ السلام نے کیا کیا اپنے کانٹوں سے پہلے اس کے کانٹے نکالے اس کے پیر دبانے لگے یہ بات حضرت فرمائی کہ بڑی پہلی دفعہ اس کو تکرار ہو رہا ہے کانٹے بھی نکالے بکری کے پیر دبائے چھوٹے چھوٹے پیر ہوتے <laughs> اس کے پیر دبائے اور اس کے بعد اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اللہ پر نبوت سے پہلے کی بات ہے بکری کو کندھے پہ اٹھا لیا اور جہاں سے وہ بکری بھاگی تھی اس جگہ تک پہنچا دیا اس وقت آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے اے بکری اگر تجھ کو موسا پر رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر تو رحم کر لیتی تو نے اپنے کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈالا امام فخر الدین راضی رکھتے ہیں فرشتوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے گزارش کیا اللہ یہ شخص نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے اتنا صبر اتنی برداشت اتنا ہل اے اللہ اپنی رحمت سے آپ اس کو اپنا نبی بنا دیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو نبوت کے لیے منتخب منتخب کیا ہوا ہے کہ ہمارے علم میں نبی ہیں جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قوت برداشت دیتا ہے اور کیا یہ کیا کہ ذرا سا غصہ آیا اور پاگل ہو گئے غصہ آئے تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اس طرح غصہ کرنے لگے تو آخر میں بھی چاہوں گا کہ معافی ہو جائے تو مجھ کو چاہیے اس شخص کو بھی معافی دے دوں اور یہ سوچے کہ یہ شخص میرا اتنا خطاوار تو ہوگا نہیں جتنا میں اللہ کا گنہ گار ہوں کتنی بدنفیاں کرتے ہیں اللہ اسی وقت ہمیں <laughs> غیر سے تماچا ہے چانٹا لگ جائے پھر اور عورتیں کتنی غیبتیں کرتی ہیں ہر وقت زبان چلتی رہتی ہیں نا شکری کا مرض تو عام ہے اتنی نعمتیں دی ہیں ہمیشہ اسی نعمت میں نظر جائے گی نہیں ارے شکر ادا کرو ایمان کی دولت دی اہل حق سے جوڑ دیا کھانے کو مل رہا ہے اور کس ساری نیک شوہر دیا نیک صحبتیں دی ماشاء اللہ اب یہ کوئی کمپیوٹرائز سسٹم تھوڑی ہوگا کہ بالکل ہمارے مطابق سب شوہر ہو بیوی ہمارے مطابق ہو تھوڑے بہت سے سب نہیں ہوتے اور اس کی اصلاح کروانی چاہیے بہرحال تو فرمایا کہ جب میں معافی کا آرزو مند ہوں تو اس کو کیوں نہ معاف کر دوں دوسرا کام یہ کرے فوراً وہاں سے جدا ہو جائے یعنی جگہ نہ رہے جب تک غصہ بالکل ختم نہ ہو جائے انشاءاللہ یعنی وہاں سے چلے جائے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اس کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائے اور یہ خیال کر لے کہ تو تو سب سے بدتر ہے بس اپنے سے بہتر کا غصہ نہیں آنا چاہیے اللہ کی توفیق ادا فرمائے دعا لیتے ہیں آپ سے کروا لیں گے صحیح یا اللہ یا رحمان یا رحمان صلی اللہ علیہ نبیر یا اللہ آج جو پڑھا گیا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما لیجیے سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما لیجیے ولا قوت اللہ کے سچے اور یا اللہ ہم سب کو حلیم الطبا بنا دے یعنی ہماری طبیعت میں برداشت عطا فرما دیجیے رقیق القلب بنا دے دل کو نرم فرما دے ہدایت کا نور اس میں ڈال دے رحیم المزاج بنا دے مزاج ہمارا رحم والا کر دیجیے میں مسلمانوں کے ساتھ یا اللہ اور اپنے بیوی بچے بہن بھائیوں کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں حلیم الطبع رقیم القل اور رحیم المساج بنا دیجیے غصے کو پینے والا بنا دیجیے صبح سے یہ باتیں سن رہے ہیں اے اللہ جب غصہ ہے تو پینے کی توفیق صاحب فرما دیجیے معاف کرنے والا بنا خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا جو ظلم کرے اس کو معاف کرنے کی توفیق صاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ توڑے اس کو اس سے جھکنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دیجیے ہدایت کا نور ڈال دیجیے یا اللہ ہم سب کو خوش رکھیے دونوں جہانوں میں خوشیاں عطا فرمائیے دونوں جہانوں کے خزانے بھر بھر کے دا دیجیے میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے یا اللہ میری حس نثر میری حسِ نثال اللہ میرے والدین اور میری گھر والی کی طرف سے جتنے والدین اور سب رشتے دار خاندان والے سب کو آپ کے دارے عطا فرما گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو جس فرما کر اولیاء صدیقین کی خطے انتہا تک پہنچا دیجیے اے اللہ ہاں میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے سر سال زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے اے اللہ تعالیٰ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حضرت مولانا شاہین اثر صاحب زانوکاٹمانیہ میرے والد صاحب جو سفر پر ہیں ان کے سفر کو یا اللہ عافیہ سے رکھیے عاطیہ سے واپس لے آئیے قبول بھی فرما لیجیے کروڑوں اور سفر میں خوب کام بھی لے لیجیے اللہ تعالیٰ اور یا اللہ ہم سب سے راضی بھی ہو جائیے ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما دیجیے آپس میں محبت قائم فرما دیجیے ہماری اولاد کو بھی آنکھوں کی بنا دیں ہمیں بھی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ بالتے تو بہت سن رہی ہیں مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا ساتھ فرما رہی ہیں قوت و طاقت اور ہمت دے دیں عمل کی توفیقات سے آسمان سے جو آتی ہے وہ نوازش فرما دی بارش فرما دیجیے توفیقات کی تاکہ ہم بھی عمل کر کے تیرے پیارے بن جائیں غصے کو پینے والا بنا دیجیے وہ صلی اللہ علیہ عبی اللہ کی حرمت صلی اللہ علیہ آؤ جلدی سنا دو نہیں نواز پورے پاس ہے ہاں سناتے ہیں نا آؤ لہٰ پڑھ کے سنا دو